نہیں ایک ساتھ تو نہیں ہے پھر یہ کوئی پڑوی لے تو نفل تو ہو جائیں گے لیکن جو وہ چاشت کا خاص ثواب ہے وہ تو نہیں ملے گا اس کو نفل ہو جائیں گے اس جی ہاں اصل میں یہ بھی سمجھ لیا اب یہ جو ہمارا کیلنڈر لگا نا اس کو آپ دیکھیں ایک ہے اس میں وقت زہو کوبرا جس کو ہم کہتے ہیں نصف نہار جیسے سورج بالکل سر پر ہو اس کا دورانیہ کبھی پچاس منٹ ہے کبھی پچپن منٹ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ وقت گزر جائے اب جو وقت شروع ہوگا تو اب نماز پڑھی جا سکتی ہے اس سے پہلے تک چاش پڑھی جا سکتی زہو کوبرا ارے نہیں بھائی شراب تو آپ بلا وجہ کے کیوں الجھ رہے ہیں آپ خود بھی نہیں سمجھ رہے ہمیں بھی نہیں سمجھا پا رہے ہیں اشراق تو اس وقت ہے کہ سورت طلوع ہوتے ہی پڑے آپ اور چاش تو اس کے بعد میں ہے جی ہاں ٹھیک ہے آپ بولیے غلط دیتے ہیں لوگ جی ہاں بتاؤں رضوی خلاف ہے میں بتاؤں آپ کو اصل میں یہ ساری بیماریاں سعودی عرب سے آئیں سعودی عرب میں اشراق اس کو کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے کا وقت ہے نا سب اشراق شروع کر دیتے اور اس میں لکھا بھائی بہت اشراق ہی ہے طلوع آفتاب میں ان کے بورڈ پہ ہی لکھا ہوتا ہے اشراق وہ اشراق سے مراد ہے طلوع آفتاب ہمارے لیے وقت نماز اشراق نہیں ہے وہ بیس منٹ کے بعد ہوگا